شہر آباد جہاں آباد آگرہ میں بہت رہ لیے چلو واپس دلی چلیں جانے وہ کیسی گھڑی تھی جب سکندر شاہ نے دلی کو سلام کر کے آگرہ کا رخ کیا تھا پھر جو بادشاہ آیا اس نے آگرہ ہی کو پایا تخت بنایا پہلے مغل بادشاہ بابر نے بھی یہیں بیٹھ کر حکمرانی کی ہمایوں نے البتہ دلی کو نوازا اور اس قدیم شہر کے بیچ اپنا نیا شہر دی پناہ کے نام سے آباد کیا مگر ہمایوں پھر کتنے دن جیا اور کتنے دن اس شہر میں جم کر بیٹھا اکبر نے پھر آگرہ ہی کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور اس شان سے بنایا کہ آگرہ اکبر آباد بن گیا پھر جہانگیر آیا اس نے بھی اکبر آباد ہی میں بیٹھ کر بادشاہی کی اور اب شروع ہوتا ہے شاہ جہانی دور ویسے تو شاہجہاں بھی اکبر آباد ہی میں تخت نشین ہوا کتنا زمانہ اس نے اسی شہر میں گزارا اور کس طرح اسے بنایا سنوارا سب سے بڑھ کر تاج محل کی عمارت کھڑی کی گویا اس طرح اس شہر پر اپنی مہر لگا دی مگر اکبر آباد تو پھر بھی اکبر آباد ہی رہا دادا اپنے نام کی ایسی پکی مہر لگا گیا تھا کہ تاج محل کی مہر کے بعد بھی وہ مہر اپنی جگہ برقرار رہی بس پھر شاہجہاں کا جی اس نگر سے سیر ہو گیا تب پردادا کے شہر کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی لہر آئی کہ چلو دلی چلتے ہیں اور وہاں اپنے مطلب اپنے مزاج کا ایک شہر آباد کرتے ہیں تو صاحب دلی کے دن پھرنے لگے ہیں پرانی دلی کے بیچ ایک نئی دلی بسا چاہتی ہے اور یہ دلی ایسی رونق پکڑے گی کہ اگلی پچھلی سب دلیاں اس کے سامنے مان پڑ جائیں گی شاہ جہاں آباد اس کا نام ہوگا جو مختصر ہو کر جہاں آباد بن جائے گا مگر دلی کا نام بھی چلتا رہے گا چاہو تو اسے دلی کا ہو چاہو جہاں آباد کا ہو لو نقشے تیار ہو گئے منصوبہ پروان چڑھنے لگا نئے شہر کا ڈول پڑا چاہتا ہے بسم اللہ قلعے سے ہوگی بادشاہ شہر کا ڈول ڈالے گا تو ظاہر ہے پہلے اپنا گھر بنائے گا تو قلعے کی تعمیر شروع ہو گئی پہلے عزت خان میر عمارت مقرر ہوئے اس عہد کے نامی گرامی میمار استاد حامد اور استاد احمد نگران بنے سولہ سو اڑتیس عیسوی اور ایک روایت کے مطابق سولہ سو انتالیس عیسوی تھا مطابق ایک ہزار انچاس ہجری نو محرم کی مبارک تاریخ اس دن قلعے کی بنیاد رکھی گئی یہ تو ہوا تاریخی بیان اب سنو روایتیں کہ قلعے کی تعمیر میں کیسے کیسے اہتمام ہوئے اور کیا کیا گل کھلے ناصر نذیر فراق نے دلہن نانی سے کہ قلعے سے وابستہ رہی تھیں سنا اور یوں بیان کیا کہ ملکوں ملکوں سے سنگ مرمر سنگ سرخ سنگ سیاہ اور ہر طرح کا مال مسالہ آنے لگا میر عمارت نے چنیا اینٹ کا پیمانہ ایک ٹھیکیدار کو دیا اور کہا ایسی اینٹ تیار کرو کچی نہ رہے لاکھوری ہو ٹھیکیدار نے حامی بھری لاکھ روپے لیے اور کام میں جت گیا کچھ دنوں بعد روتا بسورتا آیا اور بولا میں لٹ گیا ہزار دے کی آنچ تیز ہو گئی اینٹوں کا کھنگر بن کر رہ گیا بادشاہ تو اس بندے کا زن بچہ کوہلو میں پلوا دے گا میرے عمارت نے ڈھارس بندھائی کہ فکر مت کر فوراً بادشاہ کے حضور عرضی بھیجی کہ بنیادوں میں بجائے سنگ خارا کے کھنگر بھرا جانا چاہیے کہ کھنگر پانی کو خوب جذب کرتا ہے اور بنیاد مضبوط رہتی ہے عرضی منظور ہوئی ٹھیکے دار خوش ہو کر کام میں جت گیا آگے دلہن نانی سے سنو بڑے بڑے لوہے کے کڑھاؤ اور تانبے کی ناندوں میں چربی کھلائی جاتی تھی اور پھلکیوں کی طرح اس میں کوری اینٹیں ڈالی جاتی تھی اور اینٹیں جب خوب چربی پی لیتی تھی تو نکال کر ٹھنڈی کی جاتی تھی اور گچ کے ساتھ بنیادوں میں رکھی جاتی تھی گچ میں سفیدی نارنول کے پتھر کی ماش کا آٹا مردار سنگ گوڑ السی کا تیل سنے مکرس ڈال کر بیل گری کا پانی چھان کر دیا جاتا تھا اس شان سے دن رات کام ہو رہا تھا لال قلعہ اس کے اندرونی مکان قصر و ایوان بن رہے تھے تخت تاؤس کے لیے جواہر تراشے جاتے تھے جنگل میں منگل تھا ہزاروں مزدور میمار کاریگر قیموں میں چھولداریوں میں اور جھونپڑیوں میں پڑے تھے دور دور کے پہاڑوں سے چھکڑوں میں پتھر لدھے چلے آ رہے تھے ایک چھکڑے میں سو سو پچاس پچاس بیل جوتے جاتے تھے سنگ تراشوں کی چھینیوں اور ٹانکیوں کی دھڑا دھڑ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی دس برس میں تعمیر کا کام پایا تکمیل کو پہنچا اس وقت میر عمارت مکرمت خاں تھے انہوں نے اطلاع پہنچائی تب چوبیس ربیع الاول ایک ہزار ستاون ہجری مطابق سولہ سو اڑتالیس عیسوی بادشاہ سلامت اپنے شہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ تشریف لائے اور قلعے کا ملاحظہ کیا سر سے پاؤں تک سنگ سرخ سے گل رنگ اس پر سنگ مرمر کے ہاشیے کا نرالا ڈھنگ برجیاں فصیلیں اور مرغولیں خوش نما عمارتیں اور باغ اور باغوں کی نہریں ایسی دلکشا کہ اگر بے مبالغہ ایک ایک کی مفصل تفصیل کی جائے تو ایک دفتر آراستہ ہو جائے کل قلعے کا نقشہ دیکھو تو کاغذ پر ایک ہشت پہلو پھول نظر آتا ہے تب دربار کا اہتمام ہوا دربار دیوان عام میں آراستہ ہوا جشن کا اہتمام ہوا دیوان عام کے سامنے وہ شامیانہ جس کا نام دل بادل تھا تانا گیا اور دیوان خاص کے سامنے وہ خیمہ جس کا نام سہا منڈل تھا نصب کیا گیا یہ شامیانہ اور یہ خیمہ دونوں سات برس کی محنت سے تیار ہوئے تھے تخت کی جگہ وہ تخت بچھایا گیا جسے بطور خاص تیار کیا گیا تھا تخت تاؤس اس کا نام رکھا گیا کیا شاندار تخت تھا چھ فٹ لمبا چار فٹ چوڑا چھ بھاری بھاری پائے پائے اور تخت سب سونا ہی سونا عقب میں دو مور دم پھیلائے کھڑے ہیں جیسے اب ناچنے کو ہیں دموں میں نیلم یاقوت ہیرے لال زمرد پکھرا جڑے ہوئے موروں کے بیچ ایک توتا زمرد سے ترشا ہوا تخت کے اوپر شامیانہ جواہرات سے جگمگاتا ہوا آگے تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر چاندی کا کٹہرا واقعات دارالحکومت دہلی میں یوں بیان ہوا کٹہرے کے باہر اول یمین و یسار شہزادہ گانے ملک ملک کے حاکم امیر وزیر اپنے اپنے مراتب سے کھڑے مگر تمام فرما برداروں کی آنکھیں زمین پر اور گوش دل اپنے فرما روا کے حکم پر لگے تھے ہر ایک در میں دو خاص بردار مخمل کی غلاف دار بندوقیں کندھوں پر باولے کی جھنڈیاں ہاتھوں میں لیے بت بنے ہوئے قائم تھے باہر کے دالان اور عہدہ دار جاگیردار منصب دار حکم کے منتظر حاضر تھے اس سے آگے کے دروں میں تین تین ہپشی جیسے کالے دیو آنکھیں لال لال زربفت کی وردیاں پہنے ہتھیاروں میں اپچی بنے گروز ہائے فولادی کندھوں پر بادلی کی بیرکیں ہاتھوں میں تیسرے درجے میں اہلکار اور ہرکار خانے کے کاردار منشی متصدی قلم دان کمر میں بستے آگے رکھے موجود تھے اور دروں میں سپاہی ننگی تلواریں علم کیے قد آدم چاندی کے کٹہرے سے لگے خاموش کھڑے تھے باہر تیس تیس گز کا فاصلہ دے کر پھر چاندی کا کٹہرا تھا اس کے برابر بہادر سپاہی خاص بادشاہی جن میں دائیں پر ترک بائیں پر افغان سامنے راجپوت اپنی زرق برق وردیاں پہنے سنہری روپہلی بیرکیں ہاتھوں میں لیے جمے تھے یہاں سے دروازے تک سواروں کے پرے دو رستہ پابستہ آراستہ تھے جو درباری لوگ آتے پہرے پہرے پر اپنے نام و نشان بتاتے اور آگے چلے جاتے مگر دبدبا دہشت کا یہ عالم تھا کہ ہوش و حواس کے قدم تھر تھراتے تھے دربار میں پہنچ کر تین سلام گاہوں پر تسلیم بجا لاتے تھے جب نقیب آواز دیتا تھا کہ آداب بجا لاؤ جہاں پناہ بادشاہ سلامت عالم پناہ بادشاہ سلامت ادب سے تفاوت سے تو دل سینوں میں دہل جاتے تھے کٹہرے کے پاس کارنش کا آداب ادا کرتے تھے یہ دن کا نقشہ تھا رات کو جشن محتابی برپا ہوا اس جشن کی اپنی دھوم دھام تھی جشن نو دن چلا لیجئے قلعہ شاہ جہانی کا افتتاح ہو گیا اب یہ لال قلعے کا نام پائے گا اور شہرت دوام کی سند حاصل کرے گا بادشاہ کا گھر بن چکا اب اللہ کا گھر بننے لگا ہے یعنی شاہ جہانی قلعہ اس کے بالمقابل شاہ جہانی مسجد قلعہ سولہ سو اڑتالیس میں بن کر کھڑا ہوا مسجد سولہ سو پچاس میں بن کر تیار ہوئی مگر یہ مسجد ایسے ہی تھوڑا ہی بن گئی اس کی بھی ایک کہانی ہے ناصر نذیر فراق کی نانی دلہن تو ہر واقعے کو ایک کہانی بنا دیتی تھیں تو اب یہ انہی کی زبانی ہے کہ مسجد کی نیویں بھری گئی تھیں کہ میمار نقشہ سمیت ایسا غائب ہوا کہ کنو میں اس کے لیے بانس ڈلوا دیے گئے مگر اس کا پتہ نہیں ملا ایک برس گزرا دوسرا برس گزرا تیسرا برس گزرا میمار ہے کہ اس کا اتا پتہ ہی نہیں تین برس پورے ہو گئے تب وہ اچانک نمودار ہوا اور دربار میں پہنچ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا جہاں پناہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ مسجد کی عمارت بھاری ہوگی نئی بنیاد پر ایسی بھاری اور اونچی عمارت کا لے جانا خطرے سے خالی نہ تھا برسات کا پانی نیو میں مرتا اور اس کے ساتھ دور و دیوار نیچے کھسکتے اور ڈانٹیں کمانے محرابیں جھک جاتی یہ سوچ کر فدوی روپوش ہو گیا تھا اب اس نیو پر سے تین برساتیں گزر گئی ہیں تو سمجھو کہ وہ لوہا لاٹ ہو گئی ہے اب جو عمارت اس پر کھڑی ہوگی وہ صدیوں کھڑی رہے گی بات بادشاہ کی سمجھ میں آئی قصور معاف ہوا خلت عطا ہوئی تعمیر کا کام شروع ہو گیا سن سولہ سو پچاس عیسوی میں بن کر کھڑی ہو گئی لیکن بیچ میں پھر ایک کہانی آ پڑی اتنی اونچی کرسی اور اتنی بلند و بالا عمارت جس نے دیکھا وہ حیران ہوا مگر کسی کو شک ہوا کہ مسجد پوری طرح قبلہ رخ نہیں ہے قطب نما رکھ کر قبلہ رخ جانچا گیا مسجد واقعی قبلہ رخ نہیں تھی اس پر منتظمین پریشان ہوئے مگر اسی ہنگام کسی سمت سے ایک درویش نمودار ہوا پوچھا کیا قصہ ہے لوگوں نے قصہ بتایا بولا کوئی مذائقہ نہیں یہ کہہ کر آگے بڑھا مسجد کے ایک کونے سے پشت لگائی اور پھر تھوڑا سا زور لگایا اے لو یہ تو پوری مسجد سرک گئی اور قبلہ رخ ہو گئی خلقت میں شور پڑ گیا کہ درویش کی کرامات سے مسجد قبلہ رخ ہو گئی کرید ہوئی کہ یہ درویش کون ہے مگر وہ درویش پھر ایسا غائب ہوا کہ کسی کو نظر نہیں آیا لال قلعے سے ہزار گز کے فاصلے پر بھوجلا پہاڑی پر تعمیر ہونے والی مسجد اس مسجد کی کیا خوب شان نکلی اونچی کرسی سمجھ لو کہ سطح زمین سے تیس فٹ بلند چودہ سو مربع گز کا ایک چبوترا سنگ سرخ سے بنا ہوا تین اطراف میں تیس سے اوپر سیڑھیاں مشرق کی طرف پینتیس شمال کی طرف انتالیس جنوب کی طرف تینتیس تین آلیشان دروازے چھ سال میں بن کر تیار ہوئی اور افتتاح اس طرح ہوا کہ وہ صبح عید تھی شاہ جہاں نے طے کیا کہ نماز عید اپنی بنائی ہوئی مسجد میں چل کر پڑھیں گے قلعے سے عید کی مبارک صبح شاہی سواری نکلی قلعے کے دروازے سے مسجد کے شرقی دروازے تک سواروں کی قطار آگے آگے نقیب اور چوبدار ان کے پیچھے شہزادگانے گانے ولتبار اس شان سے جلوس چلا اور مسجد میں داخل ہوا نماز عید ادا ہوئی اس نماز کے ساتھ مسجد میں نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا خلقت کے لیے دروازے کھل گئے پنج وقتہ نماز ہونے لگی وہ دلی کی مسجد جامع جس میں براق فرش سنگی ہے تو خیر اللہ کا بھی گھر بن گیا مگر ایک گھر اللہ کے گھر اور بادشاہ کے گھر دونوں سے پہلے بن چکا تھا یہ تھا نیا محل جب کسی تعمیر کا نقشہ بچتا ہے تو مزدور معمار وہیں ڈیرا ڈال دیتے ہیں اور اپنے سر چھپانے کے لیے کچا پکا گھر بنا لیتے ہیں مٹیا محل کی یہی صورت تھی ملا واحدی کے بقول یہ کچا پکا مکان تھا جس میں بیٹھ کر نگران عملہ جامع مسجد اور لال قلعے اور سارے شہر کی تعمیرات کی نگرانی کرتا تھا اور لیجئے اب تعمیرات کا نقشہ پھیلتا جا رہا ہے اور شہر کی شکل نکلتی چلی آ رہی ہے لال قلعے کے لاہوری دروازے سے خیموں اور جھونپڑیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہے کہ ایک پورا بازار وجود میں آ گیا ہے جو جوار باجرہ گیہوں مطلب یہ کہ قسم قسم کی جنس قسم قسم کی سبزی ترکاری قسم قسم کا میوہ جو چاہو خرید لو بادشاہ کا حکم تھا کہ اس بازار میں جس نے اردو بازار کے نام سے شہرت پائی ہر شے ہر جنس دستیاب ہونی چاہیے کہ کاریگروں اور مزدوروں کو جو دور دور کے دیسوں سے آئے ہیں کسی چیز کی کمی کا اور کسی تنگی کا احساس نہ ہو شاہجہاں نے شہر کی تعمیر کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ اسے مختلف حصوں میں بانٹا اور اپنی اولاد کے سپرد کر دیا کہ شاہی خزانے سے رقم لو اور اپنے اپنے حصے میں مکان محل حویلیاں باغ اور بازار بنواؤ اور اس نئے شہر کو چار چاند لگاؤ بس پھر شہزادوں شہزادیوں اور بیگمات نے اپنے اپنے ذوق کے حساب سے تعمیر میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا سب سے بڑی شہزادی شاہجہاں کی چہی تھی بیٹی جہاں آرا نے وہ بازار بنوایا جو آگے چل کر چاندنی چوک کے نام سے مشہور ہوا قلعے کے لاہوری دروازے سے شروع ہو کر پندرہ سو بیس گز کی لمبائی میں پھیلتا چلا گیا پندرہ سو بیس گز لمبا چار گز چوڑا بیچ میں نہر نہر کے دونوں طرف ہرے بھرے درخت مگر جہاں آرا نے اس ایک بازار ہی کی تعمیر کو کافی نہیں جانا بازار سے تھوڑا آگے ایک باغ لگایا اور ایک سرائے تعمیر کی باغ بیگم کے باغ کے نام سے مشہور ہوا سرائے اتنی وسیع کہ ہزار مسافر ٹھہر سکتے تھے قیامت عام کے سارے اخراجات شہزادی کے ذمے شاہجہاں کی ایک بیگم تھی فتح پوری بیگم انہوں نے اس بازار سے آگے ایک مسجد تعمیر کرائی یہ مسجد فتح پوری کی مسجد کہلائی اور چاندنی چوک کی آخری حد ٹھہری ایک اور بیگم تھیں اکبر آبادی بیگم انہوں نے بھی ایک بازار تعمیر کرایا بالکل چاندنی چوک کی ٹکر کا اسی طرح بیچ بازار میں بہتی ہوئی نہر اور نہر کے دونوں طرف درخت نہر کے نام کی نسبت سے یہ بازار فیض بازار کہلایا یہ دونوں بازار سولہ سو پچاس عیسوی میں آگے پیچھے وجود میں آئے دیکھتے دیکھتے انہوں نے ایسی رونق پکڑی کہ چلتے ہوئے یہاں کھوے سے کھوا چھلتا تھا اور بازار بھی کم پر رونق نہیں تھے خاص بازار خانم بازار اردو بازار اور چوک سعد اللہ مگر خدا کی قدرت دیکھو کہ سب بازاروں کو زمانہ چاٹ گیا بقائے دوام چاندنی چوک کے نام لکھی گئی بازاروں کے سوا دروازے کھڑکیاں محلے کوچے سب کوچے اور آ کے مصور دروازے چودہ اور چودہ ہی کھڑکیاں کشمیری دروازہ موری دروازہ کابلی دروازہ لاہوری دروازہ اجمیری دروازہ ترکمان دروازہ خیراتی دروازہ راج گھاٹ دروازہ کلکتہ دروازہ کیلا گھاٹ دروازہ پتھر گھاٹی دروازہ بدر دروازہ اور نگمبود دروازہ اور نگمبود دروازے کے متعلق مصحفی نے کیا خوب کہا ہے تختہ آب چمن کیوں نہ نظر آئے سپاٹ یاد آئے مجھے جس دم وہ نگمبود کا گھاٹ اور مصحفی کیا اس گھاٹ کا حوالہ تو مہا بھارت میں بھی ملے گا کہ اندر پرست سے اس کا رشتہ ملتا ہے اور اب ذرا کھڑکیوں کی بھی گنتی کر لیں کھڑکی زینت المساجد کھڑکی نواب احمد بخش خاں کھڑکی نواب غازی الدین خاں کھڑکی نصیر گنج نئی کھڑکی کھڑکی شاہ گنج کھڑکی اجمیری دروازہ کھڑکی سید بھولا کھڑکی بلند بلاغ کھڑکی فراش خانہ کھڑکی امیر خاں کھڑکی خلیل خاں کھڑکی بہادر علی خاں اور کھڑکی نگم بود چودہ دروازوں چودہ کھڑکیوں کے سوا چھتیس محلے ہر محلے میں اونچی حویلیاں پیچ در پیچ گلیاں اور بقول میر ہفت اقلیم ہر گلی ہے کہیں دلی سے بھی دیار ہوتے ہیں اور ان گلیوں میں مکانوں کی کیا صورت تھی سہن میں خانہ باغ حوض فوارے ایک تہخانہ فراشی پنکھوں سے آراستہ پھر صدر دروازہ چو جنت بر زمینش ہر مکانے بود در ہر مکانے بوستانے بستی بستے بستے بستی ہے شاہجہاں آباد نے بسنے میں سات برس لیے آنے والے اسے بنائے سواریں گے اپنے اپنے حساب سے کلی پھندنے ٹانکیں گے یہ تو ابتدائی نقشہ تھا لیکن اس ابتدائی نقشے میں بھی وہ کتنا بنا سنورا کتنا شاد آباد نظر آتا ہے کتنے برس بعد اس شہر کے دن پھرے تیمور نے اسے برباد کیا اسی کی اولاد میں وہ سپوت پیدا ہوا جس نے اسے پھر آباد کیا اور شاعر نے نئے شہر کی تاریخ یوں کہی شہر شاہ جہاں آباد از شاہ جہاں آباد شہر آباد کچھ اس رنگ سے ہوا کہ اس کی شکل کمان کی سی بن گئی کمان کی تانت کا ایک سرا جمنا ندی دوسرا سرا قلعہ کو جانو گرد گرد فصیل جس کا دور ایک اندازے کے مطابق ساڑھے پانچ میل دوسرے اندازے کے مطابق دس میل تھا سو سو قدم کے فاصلے سے ایک ایک برج جا بجا باغ کشادہ شاد آباد محلے محلوں میں بڑی بڑی حویلیاں لمبے چوڑے بازار فیض بازار خاص بازار خانم کا بازار اردو بازار اور بازاروں کی ملکہ چاندنی چوک بازاروں میں وہ ہجوم کے کھوے سے کھوا چھلتا ہے دکانوں میں سو طرح کا مال و اسباب بھرا ہے نشستہ ہر طرف گوہر فروشے برا وردہ زوریا ہا خروشے فتادا ہر طرف صد لال رخشاں بود در ہر دکان کان بدخشاں جو شیر قلعے کے ایوان عام کی پیشانی پر لکھا گیا تھا کیا مذائقہ ہے کہ اسے شاہ جہاں آباد کی پیشانی پر کندہ کر دیا جائے اگر فردوس بر روئے است ہمیں استو ہمیں است